گناہ پر غمگین ہونا حضرت ابو ریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کوئی گناہ کر گزرتا ہے جب وہ گناہ اسے یاد آتا ہے تو اسے غمگین کر دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ گناہ نے اسے غمگین کر دیا ہے تو نماز روزے اور کفارے میں لگنے سے پہلے ہی اس کے لیے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد ليعلم الذنب فاذا ذكره احزنه احزنه واذا نظر الله اليه قد احزنه غفر له ما صنع قبل ان ياخذ في كفارته بلا صلاه ولا صيام حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب کسی بندے کو اپنا گناہ یاد کر کے دکھ ہو اور اس کا دل ڈر جائے تو بس اسی وقت اس کا وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے یہ کیفیت کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے انہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو مانتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا فرمان حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جو باتیں بتاتا ہوں یا تو وہ کسی نبی کا فرمان ہوتی ہیں یا کسی آسمانی کتاب کا فرمان بے شک جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اس پر پلک چھپکنے کے برابر نادم ہوتا ہے تو اس کا وہ گناہ پلک چھپکنے سے بھی جلدی معاف ہو جاتا ہے توبہ خالص ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ سے توبہ یہ ہے کہ اس گناہ سے باز آ جائے اور پھر اس کو دوبارہ نہ کرے یعنی اس کا عزم ہو کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا ان عبد اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود توبہ کا طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ واقعہ عف کے دوران مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر تو نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرو کیونکہ گناہ سے توبہ یہی ہے کہ اس پر ندامت ہو اور استغفار ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل فرما دی اور ان پر گناہ کی تہمت لگانے والوں کے لیے اپنے غضب اور سزا کا اعلان فرمایا عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ إن كنت الممت بذنب فاستغفر الله فإن التوبة من الذنب الندامة والاستغفار توبہ کا ضابطہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کوئی گناہ کرو تو گناہ ہوتے ہی توبہ کر لیا کرو چھپے گناہ کے لیے چھپی توبہ اعلانیہ گناہ کے لیے اعلانیہ توبہ عن ابن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملت سیئتا فأحدث عندها توبہ السر بالسر والعلانيه بالعلانيه